جناب عامر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب مرسد غنوی رضی اللہ تعالیٰ مکے سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مکے میں ایک بدکار عورت تھی جس کا نام اناق تھا اور وہ قبل از اسلام اس کی آشنا تھی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں اناق سے شادی کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا جواب نہ دیا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِك یعنی بدکار عورت سے کوئی بدکار مرد یا مشرق ہی نکاح کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا مجھ پر یہ آیت پڑھی اور فرمایا اس سے نکاح مت کرو سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار اکاون